ایک لکانا پیشی خدمت ہے سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے کچھ ہی دور کرداری اعتبار سے بلا شبہ بے, بے مثال تھی اب تو وہ ادخر تھی لیکن جوانی میں بھی کبھی کسی نے اس کے متعلق کوئی غلط بات نہ سنی تھی جوان تھی خوبصورت تھی ہر لباس اس پر جت جاتا تھا ناز نخرے خطائیں سب کوئی تھا لیکن کسی کو اس کی جانب نظر اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی برے کا اس کی قبر تک پیشا کرتی غصہ کی اس وقت بھی سور تھی اب تو خیر تجربہ کار تھی منٹ سکٹ میں لا لال پیلی ہو جاتی میاں اور اس کے رشتہ دار ایک طرف ہمسایہ کی عورتیں بھی اس کے سامنے کسکتی نہیں تھی مدان کی بڑی یودہ بڑی بڑی جو مار نہیں سکتا کہ وہ بھی مر جائے گی اس کا سامنا کرتے موت کا فرشتہ بھی کام کام جائے گا بڑی حیرت کی بات ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی جان لے گیا اچھی بلی تھی باتیں کر رہی تھی صبح ہی اس نے خاتون میدان خانہ کرامتے کی خاتون میدان خاتون میدان خالہ کرامتے کی بس بس کرا دی تھی سارا دن یہی موضوع زیر گفتگو رہا سب حیران تھے کہ اس نے خالہ کرامتے کو بھی میدان میں چت, چت کر دیا ظاہر افسوس موت کا فرشتہ میدان مر گیا یہ کرشمہ تھا جو ہو گیا اس کا سفر آخر شروع ہوا جنازے میں توقع سے زیادہ لوگ شامل تھے ہر کسی کے منہ سے اس کے لیے اچھے ہی کلمات تھے اس کے کردار کے ہر کسی کے منہ میں ستائش تھی جنازے کی روانگی میں حسب روایت بڑی صورت تھی اچانک ارتھی کھمبے سے ٹکرائی کندھا دینے والوں نے نیچے تو نہ کیا نیچے تو نہ گرنے دی, دی لیکن ایک اچھا خاصا جھٹکا ضرور لگا کہ میت کا پنجر پنجر ہل گیا میت اٹھ کر بیٹھ کے حیرت میں ڈوب گئے کہ موت کی تصدیق تو ڈاکٹر نے بھی کر دی تھی تک جا جاتے دوائی کے یو ہوں گے وہ سب کو پچھاڑ کر واپس لوٹ آئی تھی بڑے بڑے وجیتا رہے ہوں گے لیکن اس سب وجہ شاید ہی کوئی رہا ہوگا اور وہ پہلے سی دے پہلے سی نہ تھی کوئی کچھ کہتا تو زیادہ تر خاموش رہتی پہلے کی طرح مرنے مارنے پر نہ اترتی تھی یہ بہت بڑی تبدیلی تھی اس کی اس تبدیلی پر سب حیران تھے اس سے جب کوئی اس عارضی موت کے متعلق پوچھتا تو وہ منہ کھولنے سے زیادہ کچھ نہ کر پاتی خدائی راز ہوں گے جو کہے نہ جا سکتے ہوں گے اس حادثے کے بعد وہ دو وہ چار سال زندہ رہی نماز روزہ کی پابند ہوگی اچھے منہ بولتی ہاں البتہ کام کاج سے منہ موڑ گئی سارا دن بیٹھی رہتی گویا پکی پکائی کی طلب ہو گار ہو گئی پہلے اس کی زبان سے گھر اور باہر کے چالو تھے اب باہر کی کسی خاتون کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی ہاں گھر کے لوگ اس کے نکمے پن سے اکتا اور تھک سے گئے تھے وہ ان کے لیے لا یعنی سی ہو گئی تھی پھر ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی محلہ کے لوگ ان کے ہاں بڑے چلے آتے تھے گھر کے لوگ پہلی مرتبہ کی طرح جیلی رونا دھونا کر رہے تھے آخری آرام گاہ کی طرف سفر شروع ہو گیا ہر کوئی جانتا تھا کہ اب وہ موت کے فرشتے سے جنگ نہیں کرے گی اب اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی کھمبے سے کچھ ہی دور سے اس کے خامن نے چلانا شروع کر دیا پا جی کھمبا بچا کے پا جی کھمبا بچا کے پا جی کھمبا بچا کے کھمبا خیر خرید سے گزرا تو اس کی زبان منہ میں پڑی یہ بات صاحب کے لیے حیرت کی تھی کہ اب وہ یودا نہ تھی وہ پہلے کسی رہی ہی نہ تھی پھر اس کا خامت تو مسلسل چلایا جا رہا تھا پاجی کھمبا بچا کے شاید اسے اب بھی شک تھا کہ مرنے والی کا اس موقع پر پرانا جو اس جذبہ بیدار نہ ہو جائے اسے اسودہ خاک ہوئے آج ایک عرصہ ہو گیا ہے لیکن لوگ اس واقعہ کو اب تک نہیں بھلا سکے کبھی کبھار اس واقعہ کا ذکر کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے شکریہ جناب